جان چھٹی پڑھتے رہو لمبیا ہوا جان فیٹ دور ہے مسلم اور چاہیے ہاں؟ جب بھی مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تو امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق چلنا پڑے گا امام صاحب کا اصول ہے کہ حدیث قرآن کا مقابلہ نہیں کر سیدھی سی بات ہے بات ہی ختم ہو گئی والے کا آیا کل اور تاکہ ہم آپ کو دلیل بستے لوگوں ونظر تیسرا نمونہ ہے قدرت اور دیکھ تو طرف ہوں گے اللہ نے کرم فرمایا ادھر علیہ السلام کے اندر پہلے روح ڈالی ہڈیاں سفید پڑی ہوئی تھی گدا کی وہ ہڈیاں جو ہے اٹھنے لگی اٹھ کر جڑنے لگی جڑ گئی پھر ان پر گوشت چڑھ دیا پھر پوس کر دیا اور گدا ہنگنے لگ گیا سمجھا سی ونظر زور اور دیکھ طرف ہڈیوں کے ان سے کیسے کھڑا کرتے ہیں ہم ان کو اس کے بعد پہناتے ہیں ہم ان کو گوشت فلما نہ پس جب کہ ظاہر ہوا حضرت کے لیے نچل کر مشاہدہ سے سے کس عالم ہو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کے قدرت رکھنے والے ہیں سمجھ لو بات اس کا یہ مطلب قتل نہیں ہے کہ آپ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو پھر آپ قدرت کے قائل ہوئے چونکہ آپ تو پیغمبر ہیں پیغمبر جو ہے وہ تو کبھی اللہ کی قدرت کا منکر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ جس طرح انسان کوئی تعجب خیز واقعہ دیکھتا کہتا اللہ اکبر وہ انسان کے بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ اور اللہ کی قدرت کوئی تماشا دیکھتا ہے بندہ تو بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد حضرت ادار علیہ سلاق و تسلیم نے جب یہ واقعہ دیکھا گدا کی ہڈیوں کو اٹھتے ہوئے پھر گوشت پوست بنتے ہوئے اور زندہ ہوتے ہوئے تو اللہ پاک کی قدرت پر تعجب کر کے بے اختیار زبان سے بول پڑے عالم ان اللہ اعلیٰ کل سمجھ رہے ہو خیال کرنا بننا یہ مطلب پتہ نہیں ہے کہ آپ قدرت کے قائل ہو رہے ہیں کالا عالم ہو کالا پر لکھا ہے بے اختیار جوش میں آ کر بے اختیار جوش جوش میں آ کر سمجھا تھی یہ طبعی اور اس بات ہے میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں بس حضرت علیہ السلام کے دل میں کیفیت کا خیال پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو موت دے دی اور حضرت کو پھر دکھا دیا پرشمہ اور پھر حضرت کے دل سے وہ شبہ نکال دیا معلوم ہوا کہ مومنین کا کار ساز اللہ ہے ان کے دلوں سے شبہات کو نکالتا رہتا ہے بات اب اصل مسئلہ عرض کرنا ہے حضرت مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ادھر السلام و تسلیم کی زندگی زندہ ہونے سے تیس سال پہلے شہر آباد ہو گیا تیس سال پہلے خلاسون سنا تیس سال پہلے شہر آباد ہو گیا لیکن حضرت کو اس شہر کے آباد ہونے کا کوئی علم نہ ہوا سو سال سورج طلوع ہوتا رہا غروب ہوتا رہا رات آتی رہی دن آتا رہا بادل گرجتے رہے بارشیں ہوتی رہی حضرت کو کوئی پتا نہ چلا شہر آباد ہو گیا تجارتیں ہونے لگی شور ہونے لگے قافلے آنے جانے لگے لیکن آپ کو اس بات کا کوئی علم نہ ہوا معلوم ہوا کہ نبی بھی موت آتی ہے اور موت کے بعد اس جہان سے غافل ہوتا ہے موت بھی آتی ہے اور مرنے کے بعد اس جہان سے کیا ہوتا ہے غافل ہوتا ہے اس جہان سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے اس جہان کے اس کو کوئی پتا نہیں ہوتا وہ سن رہے ہو کیا کرنا بحقال ابراہیم رب عالمی حضرت یہ تیسرا قصہ ہے چاہے ہاں، کفر کفر فتوا لگنا چاہیے عقیدے کا مسئلہ ہے سما والا قرآن آیات کے خلاف ہے تو پھر کفر کا فتوا لگنا چاہیے بغیر کفر کے تم ٹھہر نہیں سکتے کفر کے ساتھ محبت ہے میرے خیال تمہیں شاید جی؟ قرآن میں آیا ہے فرعون کے بارے میں تم نے پڑھ لیا ہے فرعون کو اللہ نے پکڑا اور اتنی سزا دی کہ دنیا اور آخرت کی ہے نا جی لیکن میں پیچھے سے کہتا آ رہا ہوں کہ سیوتی جو ہے وہ بھی فرعون کی شہادت کا قائل ہے کہ لگاؤ سیوتی پر کفر کا فتوا آج تک کسی نے نہیں لگایا آپ لگا دو آپ کے لیے تو کوئی دیر نہیں تین ہاتھ بولنے ہیں سر جی قرآن کہتا ہے لا لاتا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے چھوڑ دی جائے اسے مت کھاؤ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دو کھاؤ کوئی حل نہیں ہے پھر لگاؤ امام شافی پر فتوا کچھ سن رہے ہو میں تمہارا دماغ صحیح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کفر جو ہے وہ اس طرح نہیں لگا کرتا کفر لگانے کے لیے کفر کا فتوا لگانے کے لیے بھی بڑی ضرورت ہے علم سمجھا ہاں پڑھا ہے مسئلہ کے اندر جنہوں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی ایک کال کرتا ہے جس کے سو معنی ہیں ننانوے معنی کفر والے ایک معنی اسلام والا تو ہم اس کو اسلام پر معمول کر کے اس کو مسلمان سمجھیں گے کفر کا فتوا نہیں لگائیں گے سمجھ رہے ہو معمولی بات نہیں ہے میں ایک بات تمہیں سمجھا دوں کہ کفر یا اسلام کا فتوا یہ وظیفہ ہے فقہا کا سمجھو بات تم نے مولویوں کی باتیں سنی ہیں آج یہ بات نہیں سن لو کفر یا اسلام یہ فتوا لگانا یہ کس کا وظیفہ ہے فقہائے کہ رام کا امانا اللہ حسل ارد جن کا لقب ہے مسئلہ میں نے پڑھا ہے یہ فکہ کا کام ہے کہ بتائیں کہ فلاں عقیدے والا کافر ہے فلاں عقیدے والا مسلمان ہے اور فقہائے کرام نے عدم سما والا مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر سن رہے ہو آج میں سنا والا مسئلہ لکھا ہے اور ساتھ یہ آجت بھی لکھی ہے لے ہی تعالی ان تسم تو اس میں منفل قبور تو اگر سوکھا کرام سمائے اموات کا مسئلہ نہ لکھتے تو ہم سمجھتے کہ شاید ان سے بھول ہو گئی یا اس زمانے میں وہ مسئلہ چلا ہوا نہیں تھا انہوں نے نہیں لکھا لکھتے تو کفر کا فتویٰ لگاتے یا سیما کا مسئلہ تو لکھتے ہیں لیکن قرآن کی آیت نہ لکھتے تو ہم سمجھتے تھے ان کو قرآن کی آیت یہ معلوم نہیں تھی چودہ سو سال بعد آج ہمیں معلوم ہوئی ہے فکائے کرام نے مسئلہ بھی لکھا ہے قرآن کی آیت بھی لکھی ہے لیکن فتوا نہیں لگایا معلوم ہوا فوکہ کے نزدیک سیما کا کائل کافی کچھ سمجھ آئیے بات یہ علمی بات ہے اصولی بات ہے تم نے تو ایسے یاد کی ہوئی نا باتیں اصول یہ ہے کہ فکائے کرام رام نے جس عدم سیما والا مسئلہ بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ آیت بھی لکھی ہے اس کے باوجود انہوں نے کفر کا فتوا نہیں لگایا معلوم ہوا سیما کا قائل کافر نہیں ہے جب وہ فکا مسئلہ نہ لکھتے جب مسئلہ لکھتے اور آیت نہ لکھتے تو ہم سمجھتے کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے مسئلہ بھی لکھا آیت بھی لکھی لیکن فتوا نہیں لگایا نہ سیما اموات والے مسئلے پر اور نہ کتاب الارتداد کتاب الارتداد مستقل عنوان ہوتا ہے فقہ کے اندر جس میں وہ اقوال اور افعال لکھتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے اس میں بھی انہوں نے نہیں لکھا جہاں سیما کا مسئلہ لکھا وہاں بھی نہیں لکھا تو معلوم ہوا فقہ کرام کے نزدیک سیما کا قائل کافر نہیں ہے اس لیے ہمارے نزدیک بھی کافر نہیں ہے ہم تو فقہ کرام کے پابند ہیں سمجھا نا دوسری بات ہم نے خود ان مشرق پڑھ کر فتوا لگایا ہے فتوا میں نے کس چیز کا لگایا ہے میں نے اس چیز کا لگایا ہے کہ موت کا نام لینے سے زبان پلید نہیں ہوتی جس طرح کچھ مولوی کہتے ہیں بلکہ موت کا نام لینے سے زبان پاک ہوتی ہے قرآن سمجھا زبان پلید ہوتی ہے گندی بات کہنے سے شرط والی بات کہنے سے موت کا نام لینے سے زبان پلید نہیں ہوتی چھوڑو محمد بہت وغیرہ میں تمہیں اصولی بات بتا رہا ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ستوا لگاؤ گے تو سیما کا قائل کافر ہے تو پھر نہ تو تمہاری بے بخاری رہتی ہے نہ تمہارا قرآن رہتا ہے کچھ بھی باقی نہیں بچتا لازم آئے گا کہ تمہارا دین کفار کے ذریعے پہنچا ہے بڑی بات بتا رہا ہوں اگر تم سما کے قائل پر صدر لگاتے ہو تو لازم آئے گا کہ یہ تمہارا قرآن یہ تمہاری حدیث یہ تمہاری فقہ یہ سارے علوم متداولہ جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو یہ سارے کفار کے ذریعے تم تک پہنچے ہیں اور کافر تک جو کافر کے ذریعے جو بات آئے اس کا کوئی اعتماد یا اعتبار آئے پھر سارا دین ہی ختم بات ہی ختم ہو گئی سمجھا نہیں اس لیے یہ بات بڑی اہم ہے خیال کرو اعتدال پسندی اختیار کرو دین اعتدال پسندی کا نام ہے سما نہیں ہے نہ عام مردے کا نہ کا نہ نبی علیہ السلام کا نہ علم ہے نہ سما ہے کچھ بھی نہیں سیدھی سی بات قرآن میں بھی آپ احادیث میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے باقی رہی یہ بات کہ سیما کا قائل کافر ہے ہم تو اس کے قریب جانے کے لیے بھی تیار ہیں جی؟ اللہ بچائے ایسے اس طرح ہاں۔ اچھا جی۔ شخصیات کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا کرتا شخصیات کا حوالہ نہ دیا کرو سمجھا کہ مسئلہ اپنی جگہ ہوا کرتا ہے کوئی شخصیت کچھ بھی کہے خواب بڑی ہو خواب چھوٹی ہو شخصیات کے ذریعے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا کہ فلاں صاحب نے یہ فتوا لگایا فلاں صاحب نے یوں فرمایا صاحب کی یہاں بات نہیں ہوتی دین اپنی جگہ آتا رہے قال ابراہیم رب ارنی کیسا تو موتا یہ دو باتیں یاد رہیں گی نے فتوا اور وظیفہ کفر کا کس کا ہے فوکہ کا نے فتوا نہیں لگایا مسئلہ بھی لکھا آیت بھی لکھی لیکن فتوا نہیں لگایا معلوم ہوا فتوا نہیں ہے اور دوسری بات اگر یہ فتوا لگاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سارا دین کفار کے ذریعے پہنچا ہے اور یہ بالکل غلط ہے مدی الفرام ہے قال ابراہیم یہ <clears throat> تیسرا قصہ ہے پہلے قانون پر کیا سفر علیہ اور جبکہ اے میرے رب دکھا تو صحیح مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو یا اللہ مردے کیسے اٹھیں گے حضرت کو یقین تو تھا لیکن شوق پیدا ہو گیا سمجھا سی کہ یہ کیفیت دیکھوں گی کس کیفیت کے ساتھ مردے اٹھیں گے قیامت کے دن بھائی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کا قائل ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا جی انسان جس چیز کا منکر ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا تو شوق نہیں ہوتا اگر حضرت احجائے کے قائل نہ ہوتے تو کیفیت پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے کیفیت جو پوچھی ہے اشتیاق کی وجہ سے شوق کی وجہ سے اور شوق تب پیدا ہوتا ہے کہ انسان عقیدہ رکھے آپ کا عقیدہ تھا کہ مدعے زندے ہوں گے لیکن آپ کو شوق تھا کہ میں کیفیت دیتی ہوں کس کیفیت کے ساتھ زندہ ہو گئے چنانچہ اللہ نے سوال کیا کالا اغلم تو میں اللہ نے پوچھا آیا نہیں ایمان لاتا ہے تو کالا آپ نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں ایمان تو لاتا ہوں لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا دلی اطمینان چاہتا ہوں شوق ہے قدرتی بات ہے جس چیز کا خیال آ جائے نا شوق آ جائے تو پھر ہر وقت اضطراب رہتا ہے دل کے اندر کہ یہ چیز دیکھوں اور دل کو اطمینان دوں یہ مراد ہے اللہ پاک نے جان بوجھ کر آوالا کتب میں بلا والا سوال جواب نقل کیا ورنہ کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ شاید علیہ السلام احیاء موتا کے منصر اس لیے اللہ نے جان بوجھ کر سوال کیا تاکہ میرے ان کا جواب کر کروں بعد والوں کو یہ شبہ پیش نہ آتا رہے اس لیے کال اولم تو لکھا ہوا ہے کہیں لوگوں لوگوں کے شبہ دور کرنے کو یہ سوال جواب نقل فرمائے کال تو مجھے نہیں ہے لوگوں کے شب و دور کرنے کے لیے یہ سوال جواب نقل فرمائے کالا تو نے اللہ نے پوچھا یا نہیں ایمان لاتا تو آپ نے عرض کیا کیوں نہیں لیکن تاکہ مطمئن ہو جائے دل میرا نیچے ہے تعین کیفیت کے مشاہدہ سے ہے تعین کیفیت کے مشاہدہ سے اور بہت کیفیات کی طرف ذہن متوجہ نہ ہو اور بہت کیفیات کی طرف ذہن متوجہ نہ ہو سمجھا نا قال کال افس اربات ہمرے اللہ نے فرمایا واپس لے لو تم چار پرندے کون سے ہیں یہ چار پرندے یہ قرآن میں حدیث میں کچھ بھی مذکور نہیں ایسے اس لیے لیا تھا کہ فلانا فلانا فلانا ہمیں جانے کی ضرورت ہے بس چار پرندے طرف سر کو مائل کرو ان کو ہلاؤ یہ لکھا ہے تاکہ شناخت پوری ہو جی، تاکہ شناخت پوری ہو جائے آپ پہچان لیں کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا جب من ہن اس کے بعد کر تو پر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک جز اللہ نے بھگا چار پرندوں کو پہلے اپنا مانوس کرو پھر ان کو زبے کرو ان کا گوشت بناؤ اور ملا جلا کرو سمجھے گوشت ملا جلا کر پھر کچھ حصہ ایک پار پر کچھ تیسرے پر اس طرح کلے جابالن کا یہ مطلب نہیں ہے استغراق حقیقی کے جہان کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھو کیونکہ یہ تو حضرت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کل جابالن سے مراد وہ حضرت کے گھر کے باہر پہاڑ ہے وہاں یہ مراد ہے سمجھا سر سن اس کے بعد کر تو اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے جو لن ایک حصے کو سمد او اس کے بعد بلا تو ان کو آئیں گے تیرے پاس ساین دوڑتے ہوئے سکھائے زندہ ہو کر زندہ ہو کر یہ لکھا ہوا جاتی کا قبل نیچے لے بولو نا زندہ ہو کر لیا ہے زندہ ہو کر آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے اور جان تو کہ بے شک اللہ پاک عزیز الغالب ہے سب کچھ کرنے میں سب کچھ حکیم الحکمتوں والا ہے نہ کرنے میں بس وہ دو قانون تھے اس کے بعد تین قصے تھے پہلا دوسرے قانون پر دو دوسرے پہلے قانون پر متفرے تھے اب ماسال الدین جن سے اب انصاف فی سبیل اللہ کا پھر بیان آ گیا ہے کرو مانا ذکر مضمون انفاق ہے نا تفصیل کے ساتھ اب جو دور تک چلا جائے گا انصاف کا مضمون حال ان لوگوں کا جو خرچ کرتے رہتے ہیں مال اپنے اللہ کی راہ میں یعنی امور خیر کے اندر تمہاری تم جاری طرح کا مثل دانے کے مثال میں آپ کی دے سکتا ہوں اور کسی کی دے سکتا ہوں کار خیر کی بات ہے یہ جی، غلط مثال تو نہیں ہے اچھی مثال ہے نا کام سالے حب ہیں مثل حال ایک دانے کے جو فرض کرو کہ اگاتا ہے سات بالے میری طرف دیکھو ایک دانہ زمین میں ڈالو تو اس سے سات خوشے نکلتے ہیں سات شاخیں نکلتی ہیں اور شاخ کو خوشا لگتا ہے سات خوشے ہوتے ہیں ہر خوشے میں سو دانا تو کتنی ہو گیا سات سو ایک روپیہ دو گے تو اللہ سات سو روپیہ دے گا کم اصل حبت مثل دانے کے جو اگاتا ہے سو بالے سو خوشے ہر خوشے میں سو دانا ہے اب پشکار آیا کہ گندم کا جو خوشہ ہے اس میں تو سو دانہ نہیں ہوتا ہے سو دانہ تو اللہ نے مثال دی کہ ہر خوشے میں سو دانہ ہوتا ہے پھر علماء نے کہا کہ اس سے مراد گندم نہیں ہے بلکہ مکی اور جوار اور باجرا اور یہ چیزیں ہیں ان کے کیونکہ خوشے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے دانے بھی بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ساری کیر کا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک مثال دے رہے ہیں مثال فردی ہوا کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں فرض کر لو کہ ایک دانے کو ڈالو سات بالے نکلے خوشے نکلے اور فرض کرو کہ ہر خوشی میں سو دانا ہے تو جس طرح ایک دانے کے بدلے تم ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اللہ تمہیں سو دانے دیتا ہے تو اسی طرح ایک دانہ دو گے تو اللہ ایک روپیہ دو گے تو اللہ تمہیں سات سو روپیہ دے گا اس لیے ہم امبط لکھا ہے فرض کرو جی۔ اگائے سو خوشے ہر خوشے میں سو جانا ہے بلّہ ہو جائے فل اور اللہ پاک بڑھاتے رہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں سو سات سو سے بھی اوپر دے دیتے ہیں ہاں کہ اللہ مج میں ہوں لمن میں جس کے لیے چاہتا ہے بقدر اخلاص و مشقت بقدر اخلاص مشقت جتنی اخلاص کرتے ہیں مشقت کر نہیں دیتے ہیں اور اللہ پاک فراخ ہے وہ سب کو افزونی دے سکتا ہے دیکھا ہوا لکھ لو با ان کے نیچے کے نیچے رہے ہیں وہ سب کو زیادہ دے سکتا ہے وہ سب کو زیادہ دے سکتا وہ سب کو زیادہ دے سکتا ہے عالم ان جاننے والا ہے اخلاص و مشقت کو دیکھتا ہے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو اخلاص و مشقت کو دیکھتا ہے لکھ لیا ہاں اور اللہ پاک فراخ ہے سب کو زیادہ دے سکتا ہے علیم ان جاننے والا ہے اخلاص و مشقت کو دیکھتا ہے سمجھا سر اچھا دیکھا اب حضرت کچھ لکھنا ہے تو میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں صدقے کی صدقے کے قبول ہونے کی آٹھ شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں چار ہیں آدمی اور چار ہیں وجودی سمجھا اب ہاشیے پر لکھو اوپر سے لکھنا شروع کرو کافی عبارت ہے اوپر پہلے عنوان لکھو شرائط آدمیہ یا پھر اس کے نیچے لکھو دوسرا عنوان لکھو شرائط صحت شرائط صحت لکھ لیا اب گول دائرہ دے دو اس کے نیچے گول دائرہ دے دو نمبر ایک نمبر ایک لکھو گول دائرے میں شرک نہ ہو ایک نمبر دے دو گول دائرے میں جو لکھو شرک نہ ہو دیکھ لیا نمبر دو دے دو ریا نہ ہو ریا نہ ہو لکھ لیا آگے لکھنا ہے شرائط بقا شرائط بقا لکھ لیا اب نمبر تین دے دو نیچے گول جانے کے اندر من نہ ہو من نیم نون من نہ ہو لیا نمبر چار دے دو گول دائرے میں نمبر چار دے دو اذا نہ ہو الف زال یا گول یا ہاں نہ ہو لکھ لیا من نہ ہو ادا نہ ہو بس آگے لکھو شرائط وجودیہ نمبر اول دے دو گولڈ مینل حلال ہو نمبر دو دے دو عمدہ ہو دے دیا نمبر تین رضا الہی مطلوب ہو رضائے نمبر چار دے دو دل ہو لیا ہو میری طرف دیکھو اب میں اوپر سمجھاؤں پھر اندر پڑھیں گے پھر ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ جو ساتھی نہیں لگ سکے بعد میں دوسروں سے نقل کر لیں اور اب سمجھ لے لیں کیونکہ یہ لکھنے لکھتے رہو گے تو وقت ایسے نکل جائے گا سنو بات صدقے کے قبول ہونے کی جناب آٹھ شرائط ہیں کتنی شرائط ہیں چار ادمیہ اور چار پھر جو چار آدمی ہیں ان میں سے دو شرائط صحت ہیں دو شرائط بقا ہیں شرائط صحت کا منع ان شرائط کے بغیر وہ صدقہ صحیح نہیں ہے بالکل ابتدا ان اور شرائط بقا کا مانا اقتدار تو صحیح ہو گیا لیکن باقی نہیں رہے گا اگر وہ شرائط نہیں ہے اوپر مجھ سے سمجھ لو پھر اندر دیکھیں گے پہلی شرط یہ ہے کہ شرک نہ ہو اگر شرک ہے تو مشرق کا صدقہ صحیح یہ شرائط صحت نمبر دو کہ ریا نہ ہو کیونکہ اگر ریا ہوگا تو صدقہ پہلے ہی سے درست نہیں ہوگا یہ دو شرائط ہیں صحت اور دو شرائط ہیں بقا کی من نہ ہو من کا من احسان کہ جس کو صدقہ دے دے اس پر احسان لگائے کہ میں نے تجھے صدقہ دیا ہے احسان لگانے سے صدقہ باطل ہو جائے گا پہلے تو درست ہو جائے گا جب احسان لگائے گا تو صدقہ باطل ہو جائے گا اذا نہ ہو اذا کا مانا ایزا نہ ہو اذا عربی ہے ایزا اردو ہے ایزا نہ دے صدقہ تو دے دیا سمجھا سی کل کو پھر کہے کہ یہ چیز مجھے دے دے یا فلانا کام کر یا فلانے کو تکلیف دے دے گالی گلوچ کرے مار پیٹ کرے تو وہ بیچارہ میرا ممنون ہے سمجھا نا جی مختلف طریقے ہیں بارہ کتنی شرائط ہیں چار شرک نہ ہو ریا نہ ہو من نہ ہو ادا نہ ہو پہلی دو شرائط شرائط صحت ہیں جو شرک و ریا کی وجہ سے درست ہی نہیں ہوتا اور دوسری دو شرائط بقا کی ہیں اگر وہ دو شرائط نہ پائے گی تو صدقہ باقی نہیں رہے گا اور چار شرائط وجودیہ ہے کیا ہے پہلی شرط میں وہ مال حلال ہو حرام کا صدقہ نہیں ہو سکتا قبول دوسری شرط کیا ہے عمدہ ہو گئی سمجھا یہ چار سال جوڑا پہنا اور وہ دے رہا ہے فقیر کو سمجھا سنگھ اور نمبر تین رضائے الہی مطلوب ہو گئی نمبر چار دل جمعی ہو گئی اوقات بندہ دے دیتا ہے بعد میں خیال ہے ہو یار یہ نہیں دینا چاہیے تھا سمجھا دل جمعی ہوگئے جو کچھ دے دیا اس پر دل مضبوط ہو گئے اب دیکھو اندر شرائط آدمی یا اوپر لکھا ہے نا جی وہ حاشے پر جو تم نے لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں شرائط آدمی لکھا ہے اس کے بعد تم نے لکھا ہے شرائط صحت یہ دو ہیں نمبر ون ریا نہ ہو نمبر دوم شرک نہ ہو پہلا شرک نہ ہو دوسرا نمبر ریا نہ ہو اچھا اور اگر شرائط بقا من نہ ہو اور آزاد نہ ہو یہ چار شرائط عدلیہ ہو گئے دو سیت کے دو کے شرائط پھر آگے دیا حلال ہو نمبر دو عمدہ ہو نمبر تین رضا الہی مطلوب ہو نمبر چار اب یہ چاروں شرطیں انشاءاللہ شاء اللہ پاک میں آئیں گی یہ آگے پیچھے ہوں گی میں نے تمہیں تب ترتیب بتا دی ہے اللہ وینشکون والی سب اللہ ترغیب اخلاق انفاق ترغیب اخلاق انفاق کے خرچ کرنے میں اخلاص کرنا چاہیے اب وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں مال اپنے اللہ کی راہ میں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھا حضرت مال خرچ کرنا بڑی چیز ہے سمجھا ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے مال خرچ کرنے کا اپنا ایک مقام ہے سمجھا کہ انسان کے دل سے بخل لالچ ہرس یہ اصل جو بلائیں ہیں یہ نکلتی ہیں سمجھا صدقے کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ تم سو روپیہ ہزار روپیہ دو دس روپے ہیں تمہارے پاس دے دو دو روپے ہیں دے دو پانچ آنے ہیں آٹھ آنے ہیں دے دو جتنا توفیق ہے سمجھا کہ جی؟ دینے سے لالچ ختم ہوتا ہے دل سے سمجھا کہ جی؟ ہرس ختم ہوتا ہے انسان کے دل سے اللہ دینا جن سے وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے مال اپنے اللہ کی راہ میں ما انفقوا اس کے بعد نہیں پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان کو شرط آدمی نمبر اول شرط آدمی نمبر اول کا معنی یہ نہیں کہ وہ جو میں نے لکھوایا یہ قرآن پاک کی اپنی ترتیب ہے پہلی شرط یہ ہے کہ من نہ ہو نکل کر زبان سے زبان سے احسان نہ لگاؤ بلا ادا نمبر دوم شرط ادنی اور نہ ایزا اور تکلیف برتاؤ میں لین دین میں برتاؤ میں سمجھا نہ سی معاملات میں ایزا بھی نہ پہنچاؤ زبان سے بھی احسان نہ لگاؤ اور برتاؤ کے اندر عمل کے ذریعے بھی ایزا نہ پہنچاؤ تو واسطے ان لوگوں کے ہمارا جلد منزیہ واسطے ان لوگوں کے اجر ہوگا ان کا ان کے پروردگار کے ہاں بلا خوف نمبر دو دفاع مدیرت اور نہیں ہوگا کوئی خوف اوبر ان کے نمبر تین اور نہ وہ مغموم ہوں گے قول معروف مذمت منو اذا مزمت اور لکھا ہوگا نہیں لکھا لکھ لو لکھ لو ہمت مزمت من و اذا من و اذا کی مذمت قول معروف کے نیچے قول معروف کے نیچے مذمت من و اذا مذمت و آدھار میں درتی میں سمجھا دوں بات بعض اوقات انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور فائل آ جاتا ہے مانگنے کے لیے تو بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے وہ دیتا ہے وہ نہیں لیتا کہتا ہے میں زیادہ لوں گا یا ہے نہیں بھی ابھی کچھ نہیں ابھی ضرور دے دو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تنگ دل نہ ہو وہ اور اس بیچارے کو کوئی درست جواب نہ دو بہتر بات کہہ دو وہ بہتر ہے ایک آدمی صدقہ تو دیتا ہے لیکن احسان لگاتا ہے جب صدقہ دینے کے بعد ایزا دیتا ہے اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ دو کچھ نہ دو وہ بہتر ہے قول معروف بات کہنا اچھی بات کہنا اچھی سمجھا قول معروف ہم پر چل ہے جی ناداری کی حالت میں یہ نہیں لکھا ہوا ناداری کی لکھو لکھو مت قول و معروف اوپر ناداری کی حالت میں ناداری کی حالت میں ناداری کی حالت میں بات کہنا اچھی ناداری کی حالت میں وہ مغرف اور بخش دینا فائل کی بدتمیزی کی وجہ سے غصہ آنے پر سائل کی بد بہت ذخال کو جاننے والا ہے اللہ ولی اللہ دینا آ من جو خرج منت اب حضرت دو قیدے آ رہے ہیں کتنے قیدے ہیں دو پہلا قائدہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا میں مددگار اور ان کا نگران اور ان کا متولی اور کار سمجھ رہے ہو اگر کبھی کے بعد ان کے دل کے اندر ایمان یا توحید کے خلاف شیطان کوئی شبہ ڈالتا ہے تو میں فوراً ان کے دل سے شبوں کو نکال ڈالتا ہوں اور ان کے دل کے اندر توحید و ایمان کے نور کو پکا کر دیتا ہوں ایک قاعدہ یہ ہے دوسرا قاعدہ جن لوگوں کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے کافر شیاطین ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت اور ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں اگر کبھی ان کے دل کے اندر توحید و ایمان کا خیال آتا بھی ہے تو شیطان بے ایمان ان کے دل سے وہ نکال کر ظلمت اور کفر پیدا کر دیتا ہے سمجھ رہے ہو اب کرو مانا اللہ ولی الدین عام قاعدہ افضل کا بیان جی اس کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالی کار ساز اور مددگار ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا سمجھا گئی نیچے لکھا ہے ان کے عقیدہ میں بھی اور فلوا کے بھی لکھا ہے ہمارے عقیدے میں بھی ہمارا کار ساز کون ہے اور واقع تن بھی کون ہے سمجھا گئی نکالتا رہتا ہے ان کو جو خرج ہم کا مانا نکالتا رہتا ہے ان کو من ظلمات اندھیروں سے نور طرف نور کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکالتا رہتا ہے سمجھا جانے شبہات سے ان کو نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے اور شبہات سے نکال نکال کے سمجھے نور کی طرف لے آتا ہے نکالتا رہتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف نور کے ولدین کا فارو دوسرا پیدا گیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیاء اہم مددگار ان کے کار ساز ان کے تابوت و تابوت ہیں شیاتی انسی و جنی شیاتی سیون کے لیے حضرت تابوت سے مراد یہاں کیا ہے یہاں تابوت سے مراد تمام مزلین اگر ہم میں گمراہ کرنے والے گمراہ کرنے والے کچھ انسان ہیں اور کچھ جنات ہیں جنات بھی بندوں کو گمراہ کرتے ہیں خواب وغیرہ کے ذریعے اور انسان بھی بندوں کو گمراہ کرتے ہیں جتنی گمراہ کنندگان ہیں وہ سارے یہاں اتاروت میں داخل ہیں خواہ وہ انسان ہیں خواہ وہ جنات ہیں کرو مانا خیال کر کے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کار ساز ان کے تاغوت تاوت ہے شیاتی و اب حضرت اولیاء پر یہ لفظ لکھا ہے ان کے اعتقاد میں نہ فلوا کے ان کے کار میں ان کے متولی اور ان کے وڈیرے اور ان کے کام بنانے والے کون ہیں وہ گمراہ کرنے والے اے مشرق پیر مشرق مولوی مشرق حاکم وہ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور وہ کے قریب نہیں جاتے ان کے اعتقاد کے اندر ان کا کار ساز اور ان کے کام بنانے والے اور ان کے متولی کون ہیں وہ تابوت ہیں پھیلوا کے فی الواقع نہیں ہے فی الواقع تو اللہ ہے کام بنانے والا ان کا کار ساتھ ان کے تاغوت ہیں کیا مشغلہ ہے ان کا مشغلہ ان کا ہے کہ یو خرے جو نہ ہوں نکالتے رہتے ہیں انہیں نور سے طرف ظلمات اور اندھیروں کے ان کے دل دلوں کے اندر کبھی خیال آ بھی گیا کسی وہابی کی تقریر سن لی سمجھا کوئی اچھی بات پسند آ گئی اور اپنے مولوی کو کہا فلاں نے بات بڑی اچھی کی جانا بات اچھی کی ہے سمجھا جی الٹا الٹا دل کے اندر چڑھ وہ شبہات پیدا کر دیتے ہیں اور متنفر کر دیتے ہیں نکالتے رہتے ہیں انہیں نور سے طرف دولو مار کے الا ایک سمرا اول نار سمراوت جائے نار آگ میں جائیں گے یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے ہم آگ نمبر دو خلود دوسرا سمراج خلود ہے وہ بھی تو اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بس یہ کتنی قیدے آ گئے دو اب ان دو قیدوں پر تین قسم کو متاثر کر رہے ہیں کتنی قصوں کو تین قصوں کو متفر کیا جا رہا ہے سمجھا یہ دو قصے جو ہیں پہلے قیدے کے متعلق ہے اپنا پہلا قیدا جو ہے پہلا قصہ جو ہے وہ دوسرے قیدے کے متعلق ہے دوسرے دو قصے پہلے قیدے کے متعلق ہیں الم تار اللہ دینا لکھا یہ متأر ہے قانون خانی پر قانون نمرود تھا نمرود سمجھا کہ بےمان یہ بابل کے علاقے کا حاکم تھا حضرت ابریم علیہ السلام کا علاقہ پہلا بابل تھا کون سا علاقہ ہے باب القالا کا عراق کے اندر ابھی باب القالا کا جو تھا السلام سلاسلم کا جو اصلی وطن تھا حضرت کا باپ بھی یہاں رہتا تھا یہیں حضرت کو شیشے میں ڈالا گیا یہ بےمان جو تھا یہ داری تھا خدا کا منکر تھا تو اس کے ساتھ حضرت کا مناظر ہوا علم تر الذي حاج ابراہیم آیا نہیں دیکھا تو نے طرف اس انسان کے یعنی نمرود چھپا ہوا ہے جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ الملک وجہ محاجہ جی وجہ محاجہ جھگڑنے کی وجہ چاہتی اس لیے کہ دیا تھا اس کو اللہ نے ملک اور بادشاہی قال ابراہیم ہو جی اصل بات کیا ہے اس نامراد نے ابلیم علیہ السلام سے سوال کیا مر رب کر لدی ہے لکھا ہے نا مر رب و کر لدی کہاں ہے اوپر لکھا ہے یہاں مر رب و کر ابراہیم کو اوپر لکھا ہے مر رب و لدی تدا علہ وہ تیرا رب کون ہے جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے سمجھا تو ابریم علیہ السلام نے پھر یہ بیان شروع کیا جی جب تو فرمایا ابریم علیہ السلام نے میرا رب تو وہ ہے جو جی بجومی تو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے کالا جواب نمرودی اچھا جی مسئلہ علاق کے اندر ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی بات مفصل مبین مشرہ گزارے گی جن خوش نصیب لوگوں نے مسئلہ الہ پڑھا ہے ان کو معلوم ہے بات ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اس سمجھا تو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں کس طرح دو قیدیوں کو بلا لیا دو قیدیوں کو بلا کر ایک کو تلوار سے مار ڈالا گردن اڑا دی ایک کو کہا جا تجھے مار اسلام میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اب ذرا سمجھو گا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو ما فوق الاسباب جان ڈالتا ہے اور ما فوق الاسباب جان نکالتا ہے اس نے ماتہ الاسباب ایک کو مار ڈالا ایک کو معاف کر دیا تو کرنے کا میں بھی امید کچھ سمجھ آیا ہے اس بےمان التباس کر رہا تھا ما فوق الاسباب اور اللہ صاحب کی صفت تو کیا ہے ماسو اسباب اسباب کے بغیر اسباب سے باہر اللہ کام کرتا ہے اور انسانوں کے کام ہے وہ اسباب کے تحت ہیں سمجھا نا جی حضرت ابریم علیہ السلام نے ماسو گر اسباب بیان کیا اس نے ماتا تر اسباب کام کر کے ملا جلا دیا ملتمس کر دیا بات کو وہ جس طرح آج کل کرتے ہیں اس نے ہو اب ابریم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ میرا رب وہ ہے جو روزی دیتا ہے تو یہ بےمان کسی کو بلا کر سو روپیہ دے دے گا کہے گا میں بھی روزی دیتا ہوں ہی؟ ہو تو میں ایسی صفت بیان کروں اللہ پاک کی جو یہ نہ ماتا تلس باد بھی نہ کر سکے ماں فوس بات تو ویسے نہیں کرتا ماتا تلس بات بھی نہ کر سکے آپ نے فرمایا میرا رب روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے ایک دن تو نکال کے دکھا یہ کام اس کا باپ ہی نہیں کر سکتا تھا سمجھا نا بھائی جی؟ نہ ماتا بات نہ سو پہلے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے مد مقابل میں اور بیان کر رہے ہیں یعنی ماتا تاطل بات اب دیکھو کالا اور سجیو امید جواب نمرودی کرنے کر لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کالا ابراہیم ہو ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ ہے بطور انتقال لکھا ہے بطور پہلا اقبال ابراہیم و استدلال ابراہیمی نمبر اول تھا اور یہ استدلال نمبر ہے آپ نے فرمایا پس بے شک اللہ پاک روزانہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے یادی کے نیچے روزانہ لکھا ہے روزانہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے فاتح بحا مرل مغرب بس ایک دن تو بےمان لے آ تو اسے من المغرب مغرب مغرب سے مگر سے سب وہ ہے وہ انسان جس نے کفر کیا وہ حیران رہ گیا اس کو پتہ نہ چلے گا میں کیا جواب دوں کر دیکھو یہاں کچھ کہ وہ کہہ دیتا کہ چلو میں نہیں لے آ سکتا مغرب سے تو تیرا رب لے آ گئی یہ سوال کر سکتا غنی جی علیہ السلام تھے کہ چلو میں نہیں نکال سکتا تو تیرا رب نکال دیں گے مگر سے مفسرین اسلام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل بات یہ کہ اس بئیمان کو دل میں یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کا واقعی پیغمبر ہے سمجھا اس لیے اس نے اعتراض نہیں کیا کہ ممکن ہے بھی علیہ السلام کرا کہ اس کو سچا کرنے کے لیے نکال گے پھر سمجھا جی؟ اس لیے اس نے جان بوجھ کر چپ کر لی اور یہ سوال نہ کیا وہ ہے کفر بس حیران رہ گئے وہ انسان جس نے کفر کیا اوپر چل کا حضرت اس لاجوابی کا تقاضا ماننا تھا مگر وہیاب وہ زد میں آ گیا پھر مانا نہیں بل امدین جملہ علت ہے مقبل کے لیے ہے اور اللہ پاک نے ہدایت دیا کرتا قوم ظلم کرنے والوں کو ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا جو ضدی ہوا کرتے ہیں ہدایت ان کو ملا کرتی ہے جو منیب مزاج ہوا کرتے ہیں یہ قیدا یہ قصہ دوسرے قیدے کے متعلق تھا کہ اس بےمان کے دل سے تاغوت نے توحید اور ایمان والا جو نور تھا وہ نکال کے اس کے اندر ظلمت ڈال سمجھ رہے ہو اب اوکل سے یہ دوسرا قصہ آ رہا ہے یہ پہلے قانون پر پر ہے کس متفر ہے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا پوری بستی کو پورے شہر کو اجاڑ دیا اسریلیوں کو قتل بھی کیا اور ان کو قید کر کے لے لیا حضرت سیدنا عزیر و علیہ سلاط وسلام گدا پر سوار تھے پانی بھی ساتھ تھا کھانا بھی ساتھ تھا وہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا انا جو جی ہاد ہلا ہو موت اب یہ کب آباد ہو تعجب کا اظہار بنایا اللہ نے حضرت پر وہی موت نازل کر دی آپ مر گئے سو سال تک آپ پر موت رہی ستر سال جب آپ کی موت کو گزرا تو شہر آباد ہو گیا بیت المقدس کیا ہو گیا آباد ہو گیا آبادی ہو گئی بازاریں لگ گئی دکان بن گئے مکان بن گئے بندے آ گئے سب کچھ ہو گیا تیس سال کتنا آباد ہونے کے تیس سال بعد تک آپ پر موت سمجھا تھی جی؟ سو سال کے بعد آپ اٹھے اور آپ نے سارا نظارہ دیکھا سمجھا جی، یہ وہ قصہ ہے او اوکل بر پر ہاں جب مثل اس انسان کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے اور یہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر یہ کون ہے گزرنے والا ہو یہ گزرنے والا کون ہے سمجھا سی تفاقیر کے اندر کیل کال بھی لکھی ہے لیکن یاد کر لو حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم تینوں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے کون ہیں کون مراد ہے عزیر علیہ السلام مراد ہیں یہ تینوں صحابہ یہی فرماتے ہیں اگلے دن جس طرح کسی نے پرچی لکھی کہ بیگل نے یہ لکھا ہے سمجھا اب تین صحابہ کرام نے تفسیر فرمائی ہے ان کی تفسیر کے مقابلے کے اندر اور کسی صحابی نے کوئی تفسیر نہیں کی کوئی سمجھ آ رہی ہے بات اور کسی صحابی نے کوئی تفسیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متفق علیہ تفسیر ہے کیا ہے اب آپ کے پاس بین ستور یہ حاشی پر لکھا ہوگا ہوگا عزیر ہوگا و ابن عباس و ابن وان عبداللہ ابن ہاں میں ابن مسعود میں نے غلط کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی حضرت ابن عباس اور عبداللہ ابن السلام و وضحاب کرتا و اکرما و ربی و وضحابی و و خلکن اور سمجھ رہے ہو بہت مخلوق اس طرف گئی ہے کہ یہ کون ہے کون ہے علیہ السلام اوکل ملالہ تمہیں کہیں گے کہ اس میں تو ایک کئی احتمال ہے جی بھائی کئی احتمال ہے ایک تفسیر وہ ہے جو صحابہ نے کی ہے ایک تفسیر وہ ہے جو قلعہ رہے ہو بعد کے لوگوں نے کی ہے تو ظاہر صحابی کی تفسیر کا درجہ زیادہ ہے نا بھائی وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے انہوں نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہو کس سے نقل کیا ہو ہم کہتے ہیں ممکن ہے انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہو سمجھ آئیے بات نہیں آئی صحابی رسول ہے نبی اور قرآن ہے زبان دان ہے بلا واسطہ شاگرد نبی آخر الزمان ہے جب ان کی بات موت نہیں ہے تو تمہاری کیل کہاں سے موت بر آ جائے گی سمجھ رہے ہو کیا کرنا مثل اس انسان کے جو گزرا اوپر ایک بستی کے کریا سے مراد کیا ہے بہتر ہے یہ شہر تھا اس کو کریا کہا گیا یہ حدیث پاک جب پڑھو گے نا تو جمعہ پھر قرا کا مسئلہ آئے گا تو وہاں جواسا بحرین کو بحرین میں ایک علاقہ تھا اس کو کریا کہا گیا ہے تو وہ دوسرے مارکا کہتے ہیں دیکھو جی کریا آ گیا معلومات بستی میں جمعہ جیسے حالانکہ کریا کا رد شہر پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے وہ جو واسا بڑی بندرگاہ تھی سمجھا سر ہاں وہ بستی تھوڑی تھی دیکھو اب یہاں شہر کو کریا کہا گیا میں اعلیٰ اور یہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھت کے بارے میں خواب اور مانا چاہے آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو کہ مکان جو گرتا ہے نا پرانا ہوتا ہے اور گرتا ہے تو پہلے اس کی چھت نیچے گرتی ہے پھر دیواریں گر کر اس کے اوپر آ جاتی ہیں چھت کے اوپر پہلے چھت گرتی ہے دیواریں کھڑی رہتی ہیں دیواریں بعد میں گرتی ہیں اور اس چھت کے اوپر گرتی ہے اور یہ گری پڑی تھی اوپر اپنے چھت کال انا جو آپ نے فرمایا انا بے مانا لکھا ہے نا جی؟ کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا اللہ پاک قیامت میں کس میں قیامت میں اس بستی کو اللہ کا مرنے اور بعد ہونے کے اس کیفیت اس بستی کو کس طرح اللہ زندہ کرے گا سبحان اللہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ واقعہ بیان کیا میرے آپ کی اور پوری دنیا کے عقائد صحیح کرنے کے لیے اس لیے ہاں۔ آج تو لوگ یقین فرماؤ پرانے زمانے میں غالب کہتے تھے نبی کو بشر نہ کہو یہ توہین ہے کیا ہے آج ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں نبی کی موت کا نام نہ لو یہ توہین ہے یہ کیا ہے ہاں ہاں جو کوئی موبائل کا چھوڑا ہے خود اپنے قانون سے سنا ہے کہتے ہیں نبی کی موت کا نام لے کر زبان پلید نہ کرو کہتے ہیں نبی کی موت کا نام لے کر زبان پلید نہ کرو اب آؤ قرآن آ رہا ہے اب پڑھو تم پھر پتہ چلے تو زبان پلید ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے ہاں توحید کے ذریعے پلید ہوتی ہے پاک ہوتی ہے تین نمبر مشرق اللہ مار رکھا اس کو اللہ پاک نے سو سال اللہ نے اس پہ موت نازل فرمائی سو سال اس پیغمبر علیہ السلام پر چاہ رہی موت رہی اب آتا کا مانا مارا نہیں کرنا کیونکہ موت تو ایک لمحے میں آ گئی سو سال اللہ ان کو موت نہیں دیتا رہا اس کا مانا یہی کرنا ہے مار رکھا اس کو اللہ پاک نے یعنی موت کی حالت کے اندر وہ رہے مار رکھا حضرت کو اللہ پاک نے پورے سو سال تو سن رہے ہو موت کا ذکر قرآن میں ہے نہیں ہے ہے قرآن پڑھنے سے زبان پاک ہوتی ہے پلید ہوتی ہے اور قرآن پڑھنا جو ہے قرآن بیان کرنا یہ توہین ہے پیغمبر کی یہ تعظیم ہے ہاں پیغمبر کی موت کا نام لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی موت کا قرآن میں ذکر فرمایا پیغمبروں پہ موت آیا کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر بھی ہاں ساری جہان کی موت کا ذکر ہے اموات ان غیر امات اللہ تک مار رکھا ان کو اللہ پاک نے پورے سو سال ہو یار کرنا مولوی مرعوب ہو جاتے ہیں بڑے کہتے ہیں جی کیا کہیں گے جی ایک ہی مسئلہ لے کر پھر رہے ہو اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں جب تک تمہارا دماغ سیدھا نہیں ہوگا یہ مسئلہ چلتا رہے ہے نا ضرورت کے وقت بیان ضروری ہے نا لوگوں کو اجتباع پڑ ہے ہیں مولوی یہ تو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں عوام الناس بیچارے اجتباع میں پڑ جاتے ہیں تو پتہ نہیں حقیقت کیا ہے عوام سمجھتے ہیں شاید واقعی یہ توہین کرتے ہیں تب ان کی موت کا نام لیتے ہیں موت کا نام لینا جائز نہیں ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں لوگ حیران ہو جاتے ہیں جی یہ جب وہ تو کہتے ہیں ہیں یہ یہ توہین کرتے قرآن رکھ رہا ہے امات اللہ ہو مار رکھا ان کو اللہ پاک نے میاں تعمین سو سال سما بات اس کے بعد زندہ فرمایا حضرت کو سو سال کے بعد سو برس کے بعد زندہ فرمایا کالا کمل بستار جیسے سبحان اللہ اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی وضاحت کے ساتھ کالا اللہ نے پوچھا کتنی عرصہ ٹھہرے ہو حضرت اس حالت میں کتنی عرصہ ٹھہرے ہو اس حالت میں کتنی عرصہ ٹھہرے ہو یہ موت کی حالت کے اندر کالا لبیست تو یومن او باز یوم آپ نے فرمایا عرض کیا ٹھہرا میں ایک دن بلکہ کچھ حصہ دن کا ایک دن بل کے او بیمانہ بل ہے ترقی کے لیے ہے ٹھہرا میں ایک دن بل کے کچھ حصہ دن کا پہلے فرمایا ایک دن پھر غور کیا تو ہو نہیں بھائی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ جب مجھے موت آئی تھی تو یہ سورج جہاں تھا اب جب میں زندہ ہوا ہوں تو سورج جہاں ہے تو ایک دن پورا نہیں ہوا تو سن رہے ہو اللہ سمجھ لو بات پہلا مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبروں پہ موت آیا کرتی ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر کا اپنا حال ہے لیکن پیغمبر کو اپنے حال کا بھی علم نہیں ہے کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک سو سال ٹھہرا ہوں مرنے کے بعد پیغمبر کو جب اپنے حال کا علم نہیں ہے تو دوسروں کے حال کا علم ہو سکتا ہے نہ دور سے اور نہ ہمارے ہاں تو آج کل بڑے بڑے اچھے عقیدے والے یہی کہتے ہیں کہ جب انسان قبر پہ جاتا ہے نبی علیہ السلام و تسلیم کے روز اطار پہ جاتا ہے تو حضرت دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر داڑھی والا ہوتا ہے تو حضرت خوش ہوتے ہیں ڈاڑی منڈا ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں صحیح ہے یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے حال کا علم نہیں ہے کہ میرا حال کیا ہے یہ لفظ جو ہے میرا یہ سو سال ہے یا ایک دن ہے یا ایک دن سے بھی کم ہے جب اپنے حال کا علم نہیں ہے تو دوسرے حال کا دوسرے کے حال کیسے جان رہے ہیں وہ سن بھائی انسان کی جو اپنی صفت ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب تو اور کوئی نہیں ہو سکتا قبر پر بھی جو کھڑا ہے وہ بھی دور کھڑا ہے اپنی صفت اپنا حال انسان خود زیادہ جانتا نہیں جانتا صاحب البیت ادرا بیمار ہی ہے لیکن پیغمبر کو اپنے حال کا علم نہیں ہے کہ یہ میری جو صفت ہے لفظ والی تم نے پڑھا ہوا ہے کہ فیل جو ہے وہ فائل کے لیے کیا ہوتا ہے صفت ہوتا ہے فائل موصوف ہوتا ہے اور فیل اس کی کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے سمجھا سی یومن جی آپ نے عرض کیا ٹھہرا رہا میں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا سمجھا والد صاحب رحم نے اس عجد پر مستقل کتاب لکھی ہے سمجھا ہاں تو مار کا کیا کرتے ہیں بات علمی ہے وہ کہتے ہیں سوال ہے لفظ کا اور یہ ہے زمان اور زمان جو ہے وہ ایک غیر چیز ہے زمان کیا ہے غیر چیز ہے نا ہم تو زمان میں نہیں ہے نا زمان ہماری صفت تو نہیں ہے یہ زمان یا مکان یہ ہماری صفت تو نہیں ہے نا جی زمان اور چیز ہے ہم اور چیزیں نہ زمان ہماری صفت ہے نہ ہماری ہماری جذبات میں داخل ہے وہ اور چیز ہے درس تو ہے سمجھا نا کہتے ہیں کہ لفظ زمانہ ہے زمانہ غیر ہے لیکن حیران کی جو بات ہے لبستا لفظ کا سوال نہیں بلکہ کس کا سوال ہے تا فائل ہے اور لفظ اس کا کیا ہے فیل ہے اور فیل کیا ہوتا ہے صفت ہوتا ہے لفظ کا یہ سوال ہو رہا ہے کہ کتنی عرصہ تم ٹھہرے ہو زمان کا سوال نہیں ہے کوئی سمجھنے کی ضرورت ہے لفظ جو ہے وہ صفت کس کی ہے ادیر علیہ السلام کی ہے کس کی ہے مقدار لفظ کا سوال ہے جو کہ صفت ہے کس کی ادیر علیہ السلام کی ہاں فائل موصوف ہوتا ہے فیل اس کی کیا ہوتی ہے صفت ہوتی ہے مقدار لفظ کا سوال ہے تو تیرہ لفظ کی جو ہے اس کی کیا مقدار ہے ہاں کال لبی تو یومن آپ نے فرمایا ٹھہرا ہوں میں ایک دن بلکہ کچھ حصہ دن کا کالا اللہ نے فرمایا نہیں اللہ نے فرمایا نہیں بل بلبص بلکہ کچھ ٹھہرا رہا ہے اسی حالت کے اندر سو سال کتنی عرصہ سو سال ٹھہرا رہا سبحان اللہ حضرت ادیر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے اور اللہ پاک عالم الغیب ہے نہیں ہے ادیر علیہ السلام چونکہ عالم الغیب نہیں تھے اس لیے کہہ رہے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم اور اللہ عالم الغیب ہے وہ بتا رہا ہے میرا میرے آپ سو سال ٹھہرے ہیں معلوم ہوا علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے تو سمجھ رہے ہو ہاں خیال کرنا ذرا بلکہ ٹھہرے آپ اسی حالت کے اندر سو سال فن علاقہ کا اب حضرت نمونہ قدرت کا بیان ہے نمبر ون لکھا ہے یہ پہلا نمونہ قدرت ہے پر دیکھ تو طرف اپنے پام کے اور اپنے پانی کے لم یتسنا نہیں ذرا بھی متغیر اور خراب ہوا فن گرم کا نمونہ قدرت نمبر دو اور دیکھ تو طرف اپنے گدا کے کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے کہ گل سڑ کر نہیں لکھا لکھو لکھو ہمت کرو پیچھے سے لکھنا شروع کرو کہ گل سڑ کر کیا حال ہو گیا ہے میری طرف دیکھو عجیب قدرت گدا جو تھا جانور تھا کیا تھا جانور وہاں جنگل کا گھاس چرتا اور جنگل سے پانی پیتا اور چلتا پھرتا رہتا زندہ رہتا اس نے اللہ نے اس کو مار دیا اس کو جب دیا اور کھانا اور پانی یہ زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے رہ سکتا ہے چلو زیادہ زور لگاؤ تو چوبیس گھنٹے رہ سکتا ہے اس کے بعد تو کھٹا ہو جاتا ہے پھر خشک ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے باقی رکھا جو چیز ختم ہونے والی تھی اس کو اللہ نے باقی رکھا جو باقی رہنے والی تھی اس کو ختم کر دیا یہ اور حضرت اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے اور دیکھ کے طرف گداب نیچے کا آیت الناس حا اور ہم نے آپ کو زندہ کیا تاکہ کریں ہم آپ کو دلیل واسطے لوگوں کے آج کا مانا دلیل واسطے لوگوں کے جو میری قدرت کے منکر ہیں قیامت کے ان کے لیے آپ دلیل بن جاؤ کہ جو اللہ سو سال کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ اللہ قیامت کو بھی قیامت کو بھی لے آ سکتا ہے سمجھ رہے ہو اور جو لوگ میری توحید کے منہ سے وہ اس کو دیکھ کر میری توحید کی دلیل پکڑے اور جو پیغمبروں کی موت کے منہ سے رہے اس کو دیکھ کر پیغمبروں کی موت پر دلیل پکڑے وہ خیال کرنا ہاں والے نج آج اور تاکہ کریں ہم آپ کو جی نشانی اور دلیل واسطے لوگوں کے سمجھا سکے اس کا کیا مطلب ہے احیا اور فی قبور ہے کیا موت کے بعد احیاء نہیں ہوگا اور سل نکلان سن جانا المیاحجا ان کی ہے میں ضعیف روایت ہے کچھ مولوی کہتے ہیں کہ افسلات السلام حضور رسم قبر پر کہنا چاہیے کیونکہ سنتے ہیں غلط ہے نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق عقیدہ سے نہیں پھر آپ کیوں کہتے ہو کہ اس کا تعلق عقیدہ غلط ہے ہم تو جی کہہ رہے ہیں جو سمجھ آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں، ان تم کل تم ان جہاد اسلام قالت رقاطم فتنا تم یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے ہے قاتلوم لوگوں کو فتنا تم عرب کے لوگوں کے لیے ہے کہ عرب کے اندر صرف اسلام رہ سکتا ہے اور کوئی مذہب رہ ہی نہیں سکتا سمجھا سی جی؟ کافی لوگ اور ہیں عرب کیونکہ مرکز اسلام ہے اس لیے سوائے اسلام کی اور کوئی نہیں رہ سکتا قیوم زمان کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کا کفر ہے جی یہ قیوم زمان کہنا قیوم زمان فقط اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں المبیا احجام فی قبور سلون یہ ضعیف روایت ہے اور علاوہ اس کے قرآن پاک کی ایک نہیں متعدد آیات کے معارض ہے صالحہ مردود ہے اچھا سی جی، کرو مانا والے نہ مالا تو آیا اور تاکہ کریں ہم